بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو پچاسی اللہ صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے درود و سلام میں بڑی خیر برکت اور رحمت رکھی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ و صحبح وسلم دل چاہتا ہے کہ کسی دن بھی درود شریف کے عمل کا ناغا نہ ہو درود شریف ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے درود شریف ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے درود شریف ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں سے جوڑتا ہے درود شریف ہمیں رحمت سے جوڑتا ہے درود شریف ہمیں شفاعت سے جوڑتا ہے درود شریف ہمیں مغفرت سے جوڑتا ہے درود شریف ہماری ملاقات فرشتوں سے کراتا ہے درود شریف ہمیں اونچی روحانی سیر کراتا ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد و علیہ وصحبہ درود شریف میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہے درود شریف میں دعا بھی ہے درود شریف میں عقیدہ بھی ہے درود شریف میں عمل بھی ہے درود شریف میں محبت بھی ہے درود شریف میں وفاداری بھی ہے درود شریف میں عشق بھی ہے درود شریف میں طہارت اور پاکی بھی ہے اور درود شریف میں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما صلی علیہ المسلون درود شریف میں اونچی پرواز ہے درود شریف میں دعاؤں کی قبولیت ہے درود شریف میں حاجات کی تکمیل ہے درود شریف میں نفس کی اصلاح ہے درود شریف میں دل کا تجکیہ ہے درود شریف میں آنکھوں کی روشنی ہے درود شریف میں آخرت کا سامان ہے درود شریف میں دنیا کی برکت ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا وفی اوسط کلامنا وفی آخری کلامنا کئی افراد جنہوں نے ہمارے جمعہ کے مقابلہ حسن کا تذکرہ بعد میں سنا ہے وہ پوچھتے ہیں مقابلہ حسن کیا ہے جواب یہ کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کو ہم مقابلہ حسن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ الجمیل ہے حسن والا حسن کا خالق حسن کا مالک حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے ظاہری حسن اور باطنی حسن کا شاہکار مرقع درود شریف میں ہم ان دونوں کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رحمت مانگتے ہیں سلاد کہتے ہیں حسین ترین رحمت کو درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والوں پر سلاد رحمت اور ان جیسی کئی اور حسین نعمتیں برساتے ہیں درود شریف کی برکت سے ہمارا نام اعمال حسین ہوتا ہے ہمارا دل ہمارا چہرہ ہماری زبان ہماری سانس اور ہماری قبر حسین ہوتی ہے درود شریف کی برکت سے ہمارا ایمان حسین ہوتا ہے ہمارا عمل حسین ہوتا ہے ہمارا عقیدہ حسین ہوتا ہے درود شریف اول تا آخر حسن ہی حسن ہے اصل اصلی حسن حقیقی حسن کبھی زائل نہ ہونے والا حسن اس لیے دل سے آواز آئی کہ اس عمل کو مقابلہ حسن کہا جائے تاکہ مقابلہ حسن کا لفظ ان بدبودار مناظر سے نجات پائے جو مناظر شیطان سے بھی زیادہ بے حیا اور بدصورت ہے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود کثرت درود شریف کا حکم فرمایا ہے حسن والوں کی طرف سے آیا ہوا حکم کتنا حسین ہوگا کتنا خوبصورت اور کتنا حسین اللہ سیدنا محمد بقدر حسن ہی و جمالی و کمالی جمعرات اور جمعہ کے دیگر بھی کئی اعمال ہیں مثلا جمعہ کی رات زیادہ دعا کا اہتمام اس رات بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں جمعہ کی فجر نما جمعہ کی فجر کی نماز خاص طور سے جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس کی حدیث شریف میں خاص فضیلت آئی ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے تین بار یہ استغفار کرنا استغفر اللہ الذي لا الہ الا ہوا و اطوب اس کی فضیلت والی روایت الہ مغفرہ کتاب میں ملاحظہ فرما لیں جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کرنا مسواک کرنا خوشبو لگانا خواتین کا اس دن ظہر کی نماز جلد ادا کرنا مردوں کا جمعہ نماز کے لیے بہت جلد مسجد جانا جمعہ کے دن صدقہ دینا جمعہ میں ایک خاص گھڑی قبولیت کی ہے جس اس کو حاصل کرنا جمعہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں نکلنا جمعہ نماز کے لیے پاک صاف لباس پہننا خوشبو لگانا جمعہ کے دن اپنی مساجد میں خوشبو مہکانا جمعہ کے دن اپنے مرحوم والدین کی قبور پر جانا جمعہ کے دن کسی جنازے اور کسی نکاح میں شرکت کرنا جمعہ کے دن مہاج جنگ پر خطبے کے وقت دشمنوں پر حملہ کرنا جمعہ کے دن کسی مریض کی عیادت کرنا جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک کے وقت میں ذکر اللہ درود شریف تلاوت اور دعا میں مشغول رہنا جمعہ کے دن صورت القاف کی تلاوت کرنا جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورت الصافات پڑھ کر اپنی حاجات کے لیے دعا کرنا یہ سارے اعمال بھی مقابلہ حسن کا حصہ ہیں مگر خاص عمل جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن درود و سلام کی کثرت ہے صلی اللہ علیہ نبی الامی و علیہ وسلم عدد خلقی رضا نفسی ہی زینت تعارشی و مداد کلیماتی آج کل ہماری مساجد مہم چل رہی ہے نام ہے اپنا گھر مہم الحمد للہ درود سلام کی برکت سے اب تک اس مہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم نظر آ رہا ہے پانچ دن میں اللہ تعالیٰ نے پانچ مساجد کا انتظام فرما دیا ہے ابھی پانچ مساجد باقی ہیں سب دیوانے صبح سویرے دو رکعت نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں اور پھر درود و سلام پڑھتے ہوئے دل کے شوق اور جذبے کے ساتھ اس مبارک مہم پر نکل کھڑے ہوئیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مساجد سے عشق تھا ہم بھی اس عشق کو اپنے دل میں بھریں اس سے ہمارے جہاد کو بھی قوت ملے گی اور ہمارے جسم و جان کو بھی اللہ مسلم اعلیٰ سعید محمد ان کما یم بغیلانا انسلی علیہ و کما امرتنا تانا انسلی علیہ ہندوستان میں مودی نے ایک اور ریاست میں اپنی حکومت قائم کر لی ہے اس ریاست کا نام ہے یو پی یعنی اتر پردیش اس ریاست کے دارالحکومت کا نام لکھنؤ ہے لکھنؤ سے کچھ فاصلے پر فیض آباد اور فیض آباد کے مضافات میں ایودھیا اور ایودھیا میں بابری مسجد شریف مودی کی پارٹی بی جے پی کافی عرصہ سے اس ریاست میں ناکام تھی سن انیس سو بانوے میں اس پارٹی کی یو پی پر حکومت تھی اور وزیر اعلیٰ مردود کا نام تھا کلیان سنگھ ایڈوانی اور کلیان سنگھ نے مل کر تحریک چلائی اور بابری مسجد کو شہید کر دیا مسجد کے ملبے پر ایک عارضی مندر قائم کر دیا گیا اس واقعے پر پورے ہندوستان میں فسادات پھوٹ پڑے اور عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی بی جے پی نے اعلان کیا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنا بنایا جائے گا اور ہندوستان کی مزید تین ہزار مساجد کو گرایا جائے گا رام مندر کے لیے پوری دنیا میں چندہ کیا گیا مگر امت مسلمہ جاگ اٹھی آہ بابری مسجد کی پکار نے ہندوستان کی زمین کو لرزا دیا اور فدائیوں کی یلغار نے دو سال کے منصوبے کو پچیس سال کی کھائی میں پھینک دیا ملون ایڈوانی بوڑھا اور ریٹائرڈ ہو گیا رام مندر کا متولی اور سرگرم دائی پرم راج ہنس شمشان گھاٹ کی چتا پر راکھ ہو گیا خارج زدہ دہشت گرد بال ٹھاکرے شراب پی پی کر مر گیا مگر رام مندر ابھی تک نہ بن سکا اب مشرق اپنے نئے ابو جہل یعنی مودی کو میدان میں لائے ہیں اور مودی نے یو پی کی حکومت بھی حاصل کر لی ہے اب ممکن ہے کہ رام مندر کی تعمیر کا معاملہ دوبارہ اٹھے تب ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ انشاءاللہ ایک درخت ڈھونڈیں گے اور درخت اللہ تعالیٰ کی زمین پر بہت ہیں پھر ہم اس درخت کے نیچے بیٹھ جائیں گے اور پھر کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھ کر بیعت رضوان کی سنت زندہ کریں گے ہاں انشاءاللہ اللہ ہاں انشاءاللہ اللہ ہاں انشاءاللہ اللہ موت پر بیعت کریں گے اور موت ہمیں بری نہیں لگتی اور بیعت کرنے والے سب فدائی ہوں گے اور فدائی اس امت میں الحمدللہ بہت ہیں اور تب غزوہ ہند کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کوئی یہ بات نہ بھولے کہ اللہ کے دشمن جب دشمنی پر اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کھڑا فرماتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے جب دجال آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو اٹھائیں گے مودی اور ٹرمپ آ گئے تو کیا فکر امت مسلمہ کی گود سے بھی اب صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی آنے کو ہیں یہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نہ مٹنے والی نہ دبنے والی نہ جھکنے والی کیونکہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خود مجاہد تھے نبی السیف اور نبی الملاحم آئیے ان پر درود و سلام بھیجیں صبح و شام رات دن کبھی ناغا نہ ہو کبھی ناغا نہ ہو اللہ صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الہ الہ الا الا الا اللہ اللہ